ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا اور ہم نے ہر شخص کے ورثہ بنائے ہیں اس مال کی تقسیم کے لیے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مریں اور جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے انہیں ان کا حصہ دو بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے آیت کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ مرد ہو یا عورت ہر ایک کے ورثہ اور رشتہ دار ہوتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کے وارث بنتے ہیں جیسا کہ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراث کے حصے ان کے حقداروں کو دو اس کے بعد جو بچ جائے وہ عصبہ یعنی سب سے قریبی مرد رشتہ دار کو دے دو آیت کے دوسرے حصہ و لذینہ عقدت ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے جو حلف یا معاہدہ کسی کے ساتھ کیا تھا تو اس کا حصہ اسے دو اس آیت کی تفسیر میں علماء کے کئی اقوال ہیں ان تمام اقوال کو جمع کرنے اور ان پر غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک سابق حکم کے لیے ناسخ تھی اور کچھ دنوں کے بعد ایک دوسری آیت کے ذریعے اس میں موجود حکم بھی منسوخ ہو گیا اس اجمال کی تفصیل یہ ہے مہاجرین جب مدینہ منورہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہاجر کی ایک انصاری کے ساتھ اخوت قائم کر دی چنانچہ وہ مہاجر اپنے انصاری بھائی کا وارث ہوتا تھا اس کے رشتہ دار اس کے وارث نہیں ہوتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو سابق حکم منسوخ ہو گیا اور ہر انصاری کے قریبی رشتہ دار ہی اس کے وارث ہونے لگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے اس کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان تعاون مدد اور آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کا تعلق رہ گیا اور ایک تہائی مال میں وسیعت کی گنجائش رہ گئی اور وراثت کا حکم منسوخ ہو گیا لیکن قبل از اسلام لوگوں کے درمیان حلف اور معاہدے ہوا کرتے تھے دو آدمی آپس میں معاہدہ کر لیتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے جب اسلام آیا تو اس طرح کے لوگ موجود تھے اور وہ اسلام بھی لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاہدوں کو باقی رکھا اور فرمایا کہ اسلام نے جاہلیت کے ہر حلف میں تاکید و شدت پیدا کر دی ہے البتہ آئندہ کسی نئے حلف کی نفی کر دی اور فرمایا لا حلف فی الاسلام یعنی اسلام میں کوئی حلف نہیں اس طرح کے مسلمانوں کو ان کے حلیف مسلمانوں کے مرنے کے بعد وراثت کا چھٹا حصہ ملتا رہا یہاں تک کہ سورہ انفال کی آیت و اول میں باز اولا بعض نازل ہوئی اور خلفا کے وارث بننے کا حکم بھی منسوخ ہو گیا اور صرف قریبی رشتہ دار ہی میت کے وارث کی حیثیت سے باقی رہ گئے اور غیر رشتہ دار خلفہ کے درمیان و لذین عقدت ایمان کم و کے بموجب ان کے آپس کا تعاون مدد اور خیرخاہی باقی رہ گئی جو بہرحال اسلام میں مطلوب ہے ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ دو آدمی آپس میں اس بات کا معاہدہ کرتے تھے کہ ان میں جو پہلے مر جائے گا دوسرا اس کا وارث ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے وَأُولُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ نازل فرمایا تو غیر رشتہ دار کا وارث ہونا ممنوع قرار پا گیا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اس آیت کے بعد خلفاء کے لیے صرف وسیعت کا دروازہ کھلا رہ گیا جو میت اپنے مرنے سے پہلے کسی بھی غیر وارث آدمی کے لیے کر سکتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علاوہ دیگر کئی علماء صلف نے کہا ہے کہ یہ آیت سورہ انفال کی آیت و اول الارحام کے ذریعے منسوخ ہو چکی ہے